دنیا کے کافروں ہمیں بھوسا مت سمجھنا ہمیں خاک کا ڈھیر مت سمجھنا اس راک میں بڑی بڑی چنگاریاں پڑی ہے یہ چنگاریاں تمہارے قدموں تک پہنچ چکی ہے ملا عمر کی طرف تیری نگاہ سے مت دیکھنا ورنہ دنیا کے تمام اصول توڑ دیے جائیں گے اخلاق کے سارے ضابطے ختم کر دیے جائیں گے ہماری ماں بہنوں کی ہمارے اسلام کا حفاظت کی ہے ہم انشاءاللہ اس کی حفاظت کریں گے